محمد عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وبارك وصلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہم نے روزوں کی بعض اقسام بیان کی کہ مجموعی طور پہ روزہ پانچ قسم کا ہوتا ہے فرض بازی اور نف پھر اس کی دو دو قسمیں ہم نے بیان کی اور یہ عرض کیا کہ ایک روزہ مکرو تحریری ہے ایک روزہ مکرو تنظیم اور اس سے متعلق گفتگو آپ حضرات نے سماعت فرمائیں جو گفتگو پچھلے درس میں ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے تو آئندہ جو گفتگو کی جائے سلسلہ وال آپ کے ذہن میں مرتب ہوتی جائے اس گفتگو کا مطلب روزوں کی قسم کہاں کہاں روزہ رکھا جائے مسائل اگر ذہن میں رہیں تو آدمی بہت سارے گناہ بہت ساری برائیوں سے بچ بھی جاتا ہے اور کچھ آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اگر مسائل اس کے ذہن میں رہیں اب ہم ان کے علاوہ کچھ روزوں سے متعلق مسائل بیان کرتے خدا نہ خاصہ کسی نے روزہ رکھنے کے بعد بلا شرعی عذر اگر روزہ توڑ دیا تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کا کفارہ ساٹھ روزے ساٹھ روزے تو اس کا کفارہ اور ایک روزے کی سزا یعنی مسلسل ساٹھ روزے رکھنے کے بعد ایک روزہ وہ رکھے گا جو اس نے توڑا یہ روزوں کا کفارہ ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے خواتین کے علاوہ مرد اگر کفارے کے روزے رکھے تو اس کو یہ سات روزے پے در پہ مسلسل رکھنے ہوں گے ایک روزہ بھی اگر چھوٹ گیا اب دوبارہ سے گنتی شروع کرے گا یہ روزوں کا کفارہ ہے اس سے اس بات کا پتہ لگا روزہ رکھ کر پھر اسے توڑنا کتنا سنگین جرم یہ ساٹھ روزے اس کا کفارہ اور ایک اس کا ایوز یعنی ایک روزہ قضا خواتین چونکہ انہیں نسوانیت کے عوارث درپیش ہیں اس لیے وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں پھر اس کے بعد میں گنتی پوری کری ان کا استحصال روزہ دو میں جب تک شرعی عذر نہ پایا جائے شرعی عذر کیا ہے کہ آدمی اتنا بیمار ہو گیا کہ اسے اگر پانی نہ پلایا جائے یا دوا نہ پلائی جائے تو اس کی جان خطرے میں ہوگی ایسی صورت میں کہ اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے اجازت یا ایسا بھی ہے جب آپ باریکیوں میں جائیں خدا نا خاص کا آج اس نے روزہ ہری توڑا بلا ازرے شرعی لیکن اس کے ایک گھنٹے کے بعد کوئی ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ جس سے اس کا روزہ ٹوٹنا توڑنا ضروری تھا ہارٹ اٹیک ہو گیا کوئی اور چیز ہو گئی کہ اس کو اسپتال لے گئے ڈاکٹر نے دوا پلائی روزہ توڑنے کے بعد بھی اگر ایسے عوارض پائے گئے تو قضا تو ہوگی لیکن کپارا ثابت ہو جائے کفارہ نہیں ہوگا کہ روزہ اگر رکھتا بھی تو یہ بیماری اس کو پیدا ہوتی ہے جس نے روزہ افطار یا روزہ توڑنا اس کے رخصت یہ اکسٹھ روز ہے اس کے علاوہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی ایسی چیز پائی جائے جو روزہ توڑنے والی کہ جس سے روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ اب کھانا پینا جائز ہو جائے نہیں بلکہ وہ سارا دن روزے کا سا گزارنا ہوگا مثلا آگے ہم عرض کریں گے انشاءاللہ شاء کسی اور دن وضو کر رہا تھا ناک میں پانی چڑھایا اور پانی دماغ میں پہنچ گیا روزہ ٹوٹ جائے کلی کر رہا تھا روزہ ہونا یہ جب صورت میں ہے کہ روزہ ہونا یاد کلی کر رہا تھا اور پانی حلق سے نیچے نکل گیا روزہ ٹوٹ گیا اگر اس کو روزے دار ہونا یاد تو اس میں ایسا روزہ ٹوٹنے میں ایک روزے کی ایک سزا لیکن روزہ ٹوٹنے کی صورت میں کہ روزہ ٹوٹ گیا کھا پی لیا جائے ایسا نہیں اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہے کسی خاتون نے روزہ رکھا روزہ رکھنے کے بعد اب دوپہر میں ایام شروع ہو گئے روزہ تو ٹوٹ گیا مگر اس روزہ ٹوٹنے کی صورت میں اس کی قضا تو اس پر واجب لیکن اب روزے میں کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں بلکہ سارا دن وہ روزے ہی کافا گزارے اس کے علاوہ چند اور روزے جو جس کی معلومات بہت دلچسپ بھی ہیں اور ہمیشہ یاد رکھنے کی بھی ہیں ایک روزے کی قسم یہ ہے عموماً آپ نے دیکھا کہ بڑی کثرت سے لوگ ماشاءاللہ اللہ حج کر رہے ہیں اور اتنی تعداد میں حج کر رہے ہیں کہ جن کو جانے کا موقع نہیں مل رہا پیسے ہیں ویزا نہیں لگ رہا اور کچھ معاملات اس کے لیے ہمارے یہاں حج کی تین قسمیں ایک قسم تو ہے افراد اور ایک ہے تمتو اور ایک ہے خیران یہ تین قسم کے روزے ہیں جو حج افراد کا احرام باندھے اس کو مفرد کہتے ہیں جو تمتو کا احرام باندھے اسے متمد کہتے ہیں جو کران کا احرام باندھے اسے قارین کہتے ہیں جو نرا حج کرے جسے مفرد کہتے افراد اس پر حج کی قربانی واجب نہیں لیکن ہماری یہاں پاکستان سے جتنے لوگ جائیں گے یہ متمتے ہوتے ہیں تمتو کرتے ہیں ان سب پر قربانی بازی مثلا ہر پاکستانی جا کر پہلے عمرہ کرتا ہے عمرہ کرنے کے بعد اب کئی عمرے کرتا اور پھر اس کے بعد حج کے ایام میں حج کا احرام باندھتا تو ایام حج یکم شوال سے شروع ہو گئے تو اب اس نے یہاں سے جب گیا حج کے لیے ظاہر ہے کہ شوال ہی میں جائے گا یا اس کے بعد جائے گا جب عمرہ کرے گا تو عمرہ کرنے کے بعد میں جب وہ افراد کا احرام باندھے گا تو یہ عمرہ اور افراد کا احرام باندھنا یہ دونوں مل کر کے تمتو ہو گئے تمتو اور متمدے کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا یا فائدہ اٹھانا تو اس سے تمتو کو متمدے یا اس حج کو تمتو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے عمرہ کرنے کے بعد میں احرام اتار دیا اب احرام اتارنے کے بعد حج کرنے تک وہ تمام چیزیں اس پر حلال اور طیب ہو گئی جو احرام کی صورت میں حرام ہوتی اس کو لیے سلیم کہتے ہیں تو تمتو کرنے والا اور اران کرنے والا اران کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب بھی عمرہ کرے تو عمرہ کرنے کے بعد میں احرام نہ اتارے سر نہ اڑائے اور اسی احرام سے حج کرے کران کہتے ہیں اصل میں ملانے کو چونکہ اس نے عمرہ اور حج دونوں کو ملایا اس لیے حج کو کران کہتے ہیں اور حج کرنے والے کو قائم کہتے ہیں ان دونوں پر قربانی واضح تو ایسا ممکن نہیں کہ پاکستان سے کوئی آدمی جائے اور وہ عمرہ نہ کرے یہ تو بہت زیادہ محروم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے تو ان دونوں حضرات پر جو ہے وہ قربانی بازی نرا مفرد خالی جو اقرار کرے اس پر قربانی نہیں اچھا اب آپ نے دیکھا کہ برائیاں تو ہر جگہ پھیل گئی مسجد میں کئی دفعہ یہ ہوا کہ جمعے کی نماز میں سلام ہو رہا لوگوں نے جیب سے پٹرے غائب کر دی آپ نئی جوتی لا کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے سب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو جوتوں کی پہرا داری کون کرے گا کوئی صاحب پرانے جوتے لائے نئے لے کر چلے گا یہ تو یہ عام ہے چوری ڈکیتی قتل و غارت یہ تو آپ جانتے ہمارا شہری قتل و غارت کا شہر بن گیا روزانہ کتنے موبائل چھینے جا رہے ہیں کتنی ڈکیاں چمڑتی کتنی کاری ہوتی اب یہ کہتے ہوئے اور آپ کو بھی سوچتے ہوئے شرم آئے گی کہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں طباف کرنے میں بھی ہو جاتی ایک آدمی جو مسافر ہے بیچارہ غریب آدمی نے سیب کمائی اپنے بٹوے میں رکھا ہوا اور طباف کرتے پتہ لگا کہ بٹوا چوری ہو گئے بلکہ اب یہ بھی ہو گیا کہ جب آپ اپنی رہائش پر کچھ مال رکھیں تو وہاں سے بے ضائع ہو اور چوری ہو گئی یہ تفصیل میں نے اس لیے عرض کی کہ یہاں آپ کو ضرورت ہوگی اب آپ ہیں متمسن یا پارے دونوں پہ قربانی بازی اب جناب آپ حج کرنے کے لیے گئے تو حج کرنے کے بعد آپ مینا میں ٹھہرے عرفات گئے عرفات سے واپس آئے مزدلفہ میں ٹھہرے مزدلفہ سے مینا میں ٹھہرے اب مینا میں ٹھہرنے کے بعد شیطان کو کنکڑی ماری اب گئے آپ قربانی کرنے کے لیے اب قربانی کرنے گئے تو جیب میں پیسے نہیں یا پہلی پیسے جیب کٹ گئی اب اب کیا کریں گے اس لیے کہ بغیر قربانی کے تو احرام نہیں اتار سکتے بغیر قربانی کے احرام اتارے تو دم ہو جائے گا تو اللہ کے رسول نے اس میں ہمیں یہ سہولت دی کہ قارن اور متمقع اگر پیسے لڑ جانے پر یا جیب کٹنے پر یا ضائع ہونے پر اب قربانی نہیں کر سکتا ایک آسان یہ ہے کہ جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو گرو کی صورت میں جاتے ہیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو آپ کو قربانی کے اخراجات ادھار دے دے تو آپ ادھار قربانی کر لیں کراچی میں آن کر اس کو ادائیگی کر دی گیا فرض کیجیے ایسی صورت کوئی پیدا نہیں ہوتی اب کیا کیا جائے رمی کرنے کے بعد میں اب آپ کو قربانی کرنی قربانی کرنے کے بعد سر مڈانا ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ تینوں واجب ہیں اور اس میں ترتیب بھی واجب مثلاً پہلے شیطان کو کنکڑی مارنا اس کے بعد قربانی کرنا قربانی کرنے کا بک سر منڈانا یہ تینوں واجب تینوں میں ترتیب بھی واجب ہے کہ پہلے کون سا کام کرے دوسرے نمبر پر کون سا تیسرے نمبر پر کون سا کسی نے فرض کیجیے کہ پہلے سر مڈا دیا بعد میں قربانی یا پہلے قربانی کر دی بعد میں شہم کا کم ماری ان تمام صورتوں میں متمدے پہ دم واجب ہو جائے گا جو قاری ہے کران کرنے والا اس کا ایک جرمانے پر دو دم ہوں گے قارین کا ثواب بھی زیادہ ہے تو جرمانہ بھی زیادہ ہے بہت اب مثلا پیسہ تباہ ہو گیا آپ کے پاس قربانی کے پیسے نہیں اس میں دین نے یہ سہولت رکھی کہ آپ ایام حج میں تین روزے وہاں رکھ لیں جیسے مکہ شریف میں ہے تین روزے وہاں رکھ لیں ایام حج تین روزے رکھنے کے بعد میں اب آپ شیطان کو کمکڑی مار کر کے قربانی چھوڑ کر حلق کر لیں حلف کرنے کے بعد احرام اتارنا ہے اب اس کے بعد تمام آئیے اور اس کے بعد اپنے وطن پہنچنے کے بعد میں سات روزے یہاں رکھیں تین وہ سات روزے یہ یہ ملا کر کے ہو گئے دس روزے یہ دس روزے آپ کی قربانی کا عوض ہو جائے گا یعنی اس میں پھر آپ گناہ گار نہیں ہوں گے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو اس کا علاج اللہ کے رسول نے یہ بتایا اور ہماری تمام کتب فکر میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اور ان کا مذہب یہی ایک یہ قسم ہو گئی روزہ رکھنے کی اور ویسے سستی اور کاہلی سے جتنے بھی روزے رہ جائیں ان سب کا قضا کرنا بہت ضروری مسافر پر روزے معاف نہیں معبر کر سکتا ہے کہ مسافری میں وہ کیا کرے کہ سفر کرنے کے بعد میں اس کے بعد میں روزے رکھے بعض لوگ اس میں بلا وجہ ایک بال کی کھال نکالنے کے طور پر کہتے ہیں بھائی دیکھیے ہم یہاں سے سفر کریں اب ہم جا رہے ہیں امریکہ جہاں جا رہا ہے سورج گرو بھی نہیں ہو رہا اب کیا کیا جائے کتنا روزہ ہوگا کیا چوبیس گھنٹے کا روزہ بلا وجہ تنگی از خود لوگ پیدا کرتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھیے بھائی جب اللہ کے رسول نے اور خود قرآن مجید نے یہ فرما دیا کہ مسافر روزہ نہ رکھے تو اس پہ گناہ نہیں آپ روزہ مت رکھیں مت رکھیے چوبیس گھنٹے کا روزہ مت رکھیں آپ روزہ چھوڑ دیجیے اور اس کے بعد جب قضا کرنا ہو تو آپ اس کو قضا کر لیں جتنے رمضان میں روزے میسر آئیں اتنے رکھ لیں اور باقی روزوں کو آپ قضا کر دیجیے گا کوئی چوبیس گھنٹہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لاہور جا رہے ملتان جا رہے ہر چند کی مسافری میں جس میں نماز قصر روزہ چھوڑ دینا موہر کرنا سے گناہ نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی مشورہ دیتا ہوں کہ آج کل لاہور یا ملتانی اسلام آباد کے سفر اتنے آسان ہو گئے کہ آپ روزہ رکھ کر جائیں تو آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا اتنا ہی کوئی روزہ آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا سبحان اللہ جا رہے ہیں تو پورا اے سی میں آپ سفر کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے اور کسی نے رمضان میں خدانہ نہ روزہ توڑا ساٹھ کفارہ ایک اس کی قضا یا بلا وجہ کے روزہ نہیں رکھا تو اس کا ایوز ایک روزہ حدیث شریف میں ہے ایک روزہ رمضان کا اگر چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد آدمی ساری زندگی بھی روزے رکھ لے تو وہ سواب اسے نہیں ملے گا جو رمضان کے روزے کا اس سواب سے محروم ہو گیا اچھا فضا کر لی گناہ سے بچ گیا مگر وہ بہتری وہ کھلائی جو رمضان کے روزے میں ہے اس روزے جتنا ثواب وہ ساری زندگی بھی روزے رکھ لے تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا اتنی اہمیت ہماری یہاں رمضان کے عزیز آنے گرانی روزوں دو تین روزوں کے اس میں اور اس پہ بھی عموماً پانا پڑتا ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ سمجھ لیجیے جیسے کسی نے قسم کھا لی ہمارے یہاں یہ قسمیں نہیں یہ بہت طویل بیان ہے صرف یہ کہ آپ کے ذہن بھی محفوظ ہو جائے بعد میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں عمر زری زری سی بات میں قسم کھانے کا بہت بے بات ہے قسم خدا کی قسم قرآن کی قسم اللہ کی یہ تو لوگوں کی زبان پر چڑھا ہوا قسم کھانے سے بچے اگر آپ سچے ہیں تب بھی بچیے جھوٹ تو ویسے بھی قسم نہیں کھانی چاہیے اس لیے کہ منافع کی علامت میں حضور یہ فرمایا کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا پتس میں زیادہ کھائے اس لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں اور یہ سب لفظ قسم ہے تیرے سر کی قسم تو میرے سر کی قسم تو میرے بچے کے سر کی قسم تو بیوی کے قسم تو بچے کی قسم یہ قسمیں لفظ یہ شرم قسمیں ہیں شری قسم کیا ہے وہ یہ کہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا سمجھے صاحب وہ قسم کھا لی اب قسم کھانے کے بعد کفارہ کب ہوگا کہ جس کام کی اس نے قسم کھائی اس کام کو کرے اب کرنے کے بعد ہانس ہوا یعنی قسم توڑی اب قسم توڑنے کے بعد میں اس قسم کا اس ایسی قسم کا کہ یہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور اس کے بعد کر لیا تو پہلے وہ کام کرے تب قسم ٹوٹی اب قسم ٹوٹنے کے بعد اس کا کفارا اچھا یہ بھی قسم نہیں جیسے یہ کہیں کوئی صاحب بھائی یہ کام آپ نے کیا آپ نے یہ قسم ہوتا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا اگر آپ نے کیا بھی ہو تو جو جھوٹی آپ نے قسم کھائی یہ اتنا سنگین گنا ہے کہ اس کا کپارا نہیں صرف اس کا کپارا توبہ مستقبل کی یہ کام میں نے نہیں کیا اور آپ نے قسم کھا لی تو اس قسم کا کفارہ نہیں بلکہ اس کے لیے توبہ ہے قسم کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا پھر آپ نے اس کا ارتقاب کیا اب ارتقاب کرنے کے بعد میں کیا ہوا کہ آپ آنس ہو گئے یعنی آپ پر روز کفارہ لازم ہو گیا اب آئیے قسم کے توڑنے کا کفارہ کیا ہے دور صحابہ کرام رضوان غلام اور لونڈی کا دور ایک لمبی بات ہے تو ایک غلام کو آزاد کر دینا قسم کا کفارہ ہے ایک کفارہ یہ ہے کہ تین روزے رکھنا جو آپ نے قسم توڑی ہے تو اس کے عوض میں تین روزے رکھیں یہ اس کا کفارہ ہے اب آپ گناہ سے بچ گئے اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر قسم کا کفارہ یہ ہے کہ دس آدمیوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں لیکن کیا ہوگا جن دس آدمیوں کو آپ نے دوپہر میں کھلایا انہیں کو رات میں بھی کھلانا ہوگا کہیں خزانہ خاصہ دس آدمی دوپہر میں تو کھا کر چلے گا شام میں نہیں ملے تو کفارہ نہیں ادا ہوگا اس کا آسان طریقہ کیا ہے اس کا آسان طریقہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانے کا ایوز ہے سوا دو سیر آٹا جتنا کہ فکرے کی رقم فرض کر لیں کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں اگر سوا دو سیر آٹا چالیس بیالیس یا پینتالیس روپے کا آتا ہے تو پینتالیس پینتالیس روپے الگ الگ دس فقیروں کو دے دیا جائے تو یہ قسم کا کفارہ ہو گیا لیکن اس کے کفارے کی ایک قسم کیا ہے تین روزوں کا رکھنا یہ بھی قسم کا کفارہ اب آئیے ایک اور قسم کسی پر ہم گفتگو ختم کرتے اس لیے ہمیں یہ ڈر لگا رہتا کہ زیادہ وقت ہو تو کل آپ بیٹھیں گے نہیں مولانا بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں لہذا بیٹھنا ہی نہیں چاہیے آخری بات آخری بات جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری اماں ہے ہوتا ہے نا غصے میں آج کل نوجوان تناب دے دیتے ہیں علیحدگی کر لیتے ہیں کچھ اس کے ملے جلے الفاظ وہ ادا کر دیتے ہیں نکل جا آج سے میرا کوئی تعلق نہیں وغیرہ سری ہم تناب یا کنایا اس کی کنارے کی تو ہزاروں قسمیں فوکانے لکھی ہیں ہم ان سب کو سمیٹ کر کے یہ میاں بیوی میں جھگڑا بجائے اس نے طلاق کے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے کہا طلاق کو نہیں کہا کہتے ٹھیک ہے جب اپنے اماں کے آج سے تو میری اماں اب اس نے جب اماں کو کہہ دیا اس کو کہتے ہمارے یہاں فقی زبان میں زہار یہ زہار ہو گیا اس نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا اب بیوی کو جب ماں کہہ دیا اب یہ بیوی اس پر حرام ہو گئی اب اس کو حلال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے کفارے میں ساٹھ روزے یہ بھی پیدا ہے کہ ساٹھ روزے مسلسل رکھے اب یہ بیوی اس پر حلال ہوگی جیسا کہ اس نے کہا کہ تو میری اماں ہے یا میری اماں جیسی ہے اور اس سے ملے جلے سینکڑوں الفاظ کتب فکر میں موجود ہیں یہاں ہم نے صرف اشارہ کر دیا آپ کو چوکس کرنے کے لیے کہ کبھی بیوی کو اماں مت کہہ دیجیے گا اگر آپ نے اما کہا تو ساٹھ روزے آپ کو رکھنے ہوں گے تب وہ بیوی بی آپ پر جائز ہوگی جس کو زہار کہتے ہیں اور زہار کے ساٹھ روزے ہیں اب بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں آپ کے دل کی بات خود کر دوں اچھا یہ کہیے کہ آپ نے تو بیوی بی کو کہہ دیا کہ تو میری اما ہے تو ساٹھ روزے رکھے جی، اور بیوی نے کہہ دیا کہ میرے باپ دیکھا مولانا نے یہ مسئلہ بیان کیا اور شوہر بڑا ظالم ہے مارتا پیٹتا ہے سے جان چھوڑانے کے لیے مولانا کہہ رہے تھے کہ شوہر نے اگر بیوی کہہ دیا کہ تو میری امن تو ساٹھ روزے رکھے تو کم سے کم شوہر سے بدلا لینے ساٹھ کوئی شوہر سے رکھوا لیے جائے نا روزے یا نہیں تو بیوی اگر یہ کہہ دے کہ تو آج سے میرا باپ ہے تو زہار نہیں ہوگا ورنہ آپ کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑے سمجھے تو بیوی اگر کہے تو میرا ابا ہے میرا دادا ہے میرا پردادا ہے ایسی صورت میں سہار نہیں ہوگا یہ صرف شوہر کے لیے ہے تو اس کے روزے کتنے ہوں گے سہار کے یہ روزے بھی پے در پہ متاثالیہ پے در پہ یہ بھی ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے یہ ہیں روزوں کے وہ اقسام کہ کبھی اس سے واسطہ پڑے مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے تو اس سے نبرد آزما ہونا تو اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے اگر یہ آپ کے ذہن میں رہے تو انشاءاللہ یہ مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ شاء کل کی نشیز میں ہم ان باتوں کو بیان کریں کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے پھر وہ بات ہے کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا مکرو ہوتا ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ اور اس کے بعد نماز یہ سارے مسائل انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے رب کریم سے دعا فرمائیں جو کہا گیا آپ حضرات نے سنا رب کریم اس نشیس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے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 صلاة وسلاما عليك يا يا يا سيدي رسول الله سبحان ربك رب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين برحمتك منسی کو